میرے ہم بات کرنا آپ اپنے دوستوں سے کریں رشتے داروں سے کریں آپ کو مسئلہ میرے میرے احباب سے آپس میں کسی قسم کا یقین کسی قسم کا معاملہ میری جاتوں کی بہن میں برسوں ہو گئے مگر تاجر لیکن اتنے ہوئے گئے اس کو ہوئے گئے شریف آداب شہر میں سے ہے آداب تحریر میں سے ہے کہ اگر اگر کسی کو ہتھیار دو احباب میں سے تو پہلے شہر سے پوچھو اور لینے والا شہر سے پوچھے کہ میں لینی یا نہیں لیتا وہ تو بیمار ہے چلو ایسے وقت میں کیا مجھ سے پوچھے گا لیکن آپ کو چاہیے کہ ہم جیسے وقت پوچھیں آپ ایسی بس سمجھا ہی نہیں کے پاس وہ نہیں ہے آداب شہر بولے یہاں سے کتاب ہے اس کو فوٹو اسٹیٹ کرا لوں جو ہے وہ آپس میں تقسیم کر لوں اس آداب شہر کیا ہے آداب غریب کیا ہے اللہ کے راستے کیا تھا آداب شہر کیا ہے آداب قریب قریب اللہ ہے شہر کوئی مقصود ہے اللہ میں اللہ کی ذات تصویر نہیں کے پاس نہ ہو لے کر یہاں آ جائے ہمارے پاس اور خوب بہت آداب ہے اور جس کے پاس دیکھنا کسی میں اس کو فوٹو اسٹیٹ کرا کے سب رکھتے اور پڑھنے کے بعد اطلاع دیں کہ ہم نے پڑھ لی اور پھر اس کے بعد جو بے وصولی نہیں کرے گا اس کی پھر یہاں پہ گنجائش نہیں کہ وہ جائے اور کام کہا جائے اگر ہو سکے تو کردو نہیں ہو سکے تو معذرت کر لوں کوئی کوئی گناہ نہیں لیکن جتنا کہا جائے اتنا کام کرو اس سے زیادہ اپنی طرف سے کرنا اپنی رائے چلانا ہے اپنی اپنی مرضی چلانا ہے اپنی مرضی چلانے سے اللہ نہیں جی اپنی اپنی رائے کو شہر کی رائے میں جب تک فلاں نہ کرو گے کام نہیں بنے گا یہ کرا ادھر پانی سمجھنا کہ شہر بے خبر ہے ان کو کچھ خبر نہیں ایسی بس بیٹھ گئے راگ الا یہاں بیٹھ کے واہ واہ کر لی زبان اللہ کر لی بس ہو گیا اپنی مرضی چلانے لگے پھر ضرورت کیا ہے شاید دن کا سبب دیا جا رہا ہے کہ شہر کی رائے میں اپنی رائے کو فلاں کریں تب کام بنے گا اب آپ میں آپ کا شہر نہیں ہوں لیکن آپ اپنی مرضی سے یہاں آتے ہیں تو آپ کو ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی سے آتے ہیں آپ کو مطلب یہاں آنا ہے تو پھر یہاں یہاں کے اصول کے مطابق چلنا ہوگا آپ کے اوپر کوئی بال واجب نہیں ہے کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ کو دیکھ لیں یا کام کر دیں آپ کے کوئی آپ منع کر دیں آپ کو کوئی نہیں کوئی ناراضگی نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا وقت نہیں ہے میرے پاس نہیں ہے یا مجھے ابھی آرام کا تقاضا ہے کچھ بھی آپ کو کوئی گناہ نہیں کہ جب آپ کام کر رہے ہیں پھر آپ کو جہاں اصول کے مطابق کرنا پڑے گا پھر اپنی مرضی تھوڑی چلا سکتی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں معذرت چاہتا ہوں میں نہیں کر سکتا کوئی بنا نہیں کوئی ناراضگی نہیں کوئی ادبی نہیں لیکن جب کوئی کام کرنے کو کہا جائے پھر اس نے اپنی مرضی چلانا یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہمارے باپ کے ساتھ ان کی سب بے وسوئی ہمیں برداشت نہیں کر اس لیے کہ اللہ کا راستہ ہے بے اصولی سے ہمارے احباب کو نقصان پہنچے گا ہم نے اپنے احباب کا نقصان منظور نہیں ہے کسی قیمت پہ یہ بات اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو یہاں نہ آئے نہیں ہے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا جا رہا ہے تو شہر کے دل کی کیا گزر رہی ہے سمجھتے شہر شہر تو چیزیں شاید دل نہیں ہے پتھر ہے انسان ہی سمجھتے سمجھتے ہیں بنے ہوئے ہیں اور جو جی میں آیا وہ دیا بنے ہوئے ہیں یہ اور ان کو کوئی پرواہ نہیں یہاں کسی کو کوئی مسئلہ بتاتے ہیں کوئی احتیاط بتاتے ہیں کوئی شریعت کا مسئلہ بتاتے ہیں طریقت کا مسئلہ بتاتے ہیں دل ڈرتا رہتا ہے لڑکتا رہتا ہے کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے خدا کے شریعت کے مسئلے ہیں زیادتی کرنا بھی پکڑ ہے کمی کرنا بھی پتا ہے شہر تو پل سراج پہ چلتا ہے ہر وقت ڈر اور خوف اور لڑتا رہتا ہے کہیں آپ آپ کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے کہیں کمی نہ ہو جائے کوئی آسان ہے شہر کرنا ہاں جو جو مخلص نہ ہو جو خدا کی رضا نہ چاہتا ہو صرف دنیا مقصود ہو وہ کرتا ہے کر سکتا ہے جو چاہے جس کو بتا دیا اور بے خبر ہو کے سو گئے جان کسی سے کمی زیادتی کے خوف سے رات رات بھر نیند میں نیند نہیں آتی اور یہ سمجھیں کہ اب یہ فرون بنے رہے ہیں جی کہہ یہ اس پہ سختی کر دی اس پہ گرمی کر دی اس پہ یہ کر دیا یار لڑ رہے ہیں کہ کہیں زیادتی نہ ہو جائے کہیں کمی نہ ہو جائے اپنے آپ کو شہر سے زیادہ ہمدرد سمجھنا یہ بےوقوفی ہے اگر واقعی شہر بے وقوف ہے تو ضرورت ہی نہیں ایسے کو شہر بنانے تمہارے زیادہ ہمدرد ہیں زیادہ ہوں آج سے ہم تمہارے پیے ہیں جانتے جائیں گے یہ سمجھ رہا ہے جو بھی ہے مرد ہے عورت ہے کوئی بھی جو یہ سمجھ رہا ہے کہ شہر نے ہم کوئی نہیں کہہ دیا ہو ان کو کچھ خبر نہیں اس کو اس کو چاہیے کہ کوئی دوسرا شہر تلاش کرے ہم اس قابل نہیں ہیں ساتھ نہ ہو تو وہاں حضرت سے وہ ساتھ کرتے ان کے ساتھ لا کر اس کو اسٹینڈ کرا کے سب کو دوں سیدی و سندی محبی و محبوبی مشکلی و مولا عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار تجھے مشکل ہے کیا غم کو میرے زیر و زبر کرنا مناجات کے اشعار تجھے مشکل ہے کیا غم کو میرے زیر و زبر کرنا مشکل ہے کیا چم کو میرے نبل کرنا تجھے مشکل ہے کیا غم تیری قدرت کا یہ کرشمہ ہوگا مالک کو تیرا دم میں پوری لومڑیانہ مزاج لومڑیانہ عادت یعنی بزدلی کی عادت جہاں گناہ کا موقع آیا معاشرے سے ڈر گئے لوگوں سے ڈر گئے اور سوسائٹی سے ڈر گئے دفتر والوں سے ڈر گئے گناہ میں شامل ہو گئے گناہ کر بیٹھے یا جہاں دل میں گناہ کا تقاضا آیا اللہ کا حکم توڑ دیا اور گناہ کا تقاضا پورا کر دیا جو تیری راہ میں رو نکل دے پتنا تجھے مشکل نہیں ہے تو غور کے شیر نل کرنا تجھے مشکل نہیں ہے تو کے شیر کرنا تجھے مشکل ہے کیا کرنا ہماری غم کو پان تیرا کے سن کرنا یہی ہے راستہ اپنے گناہوں کی تلافی کا یہی ہے راستہ اپنے گناہوں کی تلافی کا تیری سرکار میں بندوں کا پند کردم جشن کرنا تیری سرکار میں بندوں کا دم کردم کر کرنا یہی ہے راستہ اپنے گناہوں کا تیری سرکار میں بندوں کا دم کرنا تیری سرکار میں بندوں کا دم چرش کرنا تجھے مشکل کیا غم کو میرے دیر کرنا ہماری شام غم کو جانے سے تجھے مشکل نہیں کی کو سلطان جہاں کر دے تجھے مشکل نہیں اس کی کو سلطان جہاں کر دے کرم سے اپنے اثر تیرا شم تو کمل کرنا کرم سے اپنے اکتل کو تیرا شم تو کمل کرنا تجھے مشکل کیا غم کو دے لو نام ہماری سے رکھ کے کو کرنا مدین صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے قیام مدینہ مبارک تجھے پیا مدینہ یہ تو مدینہ یہ شام مدینہ یہ تو مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے بلا جان کیا جاؤ نین بلا جان کیا جاؤ نین تیرا کیسے کچھ پیا میں تیرا کے دے پش پلا بلا جان کیا جانو نیا نم بلا جان کیا جامی نیا تیرا کے دے پش پلا میںدین مدینہ یہ میں مدینہ مبارک پیا مدینہ مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم نگی نے کی گلیہ ہر ایک قدم پر من سے نظر اے تدینا ہومن سے نظر ہے تمام مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم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 تجھے میاں میں ملی نگاہوں میں سنسانیت ہوگی نگاہوں میں سنتا ہوگی چائے بدل میں مدینہ جو بال گند میں پیا میں مدینہ نگاہوں میں سلطانیت جو ہوگی جو پائے گا دل میں پیام مدینہ مدینا سکون جاندینا یہ تمہیں مدینہ یہ شام مدینہ موبائل مدینہ مدین مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بال مدینہ بال نام سونے ندی نشانے ندی کا مبارک ندی نشو آجاد ہمیں تو جہاں سے اولا میں مدینہ جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ کو آزاد ہمیں تو جہاں سے آزاد کر جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ تو ہے مدینہ شام مدینہ مبارک قیام مدینہ مبارک تجھے قیام مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا نام مدینہ بڑا لطف دیتا نام مدینہ مرد حضرات کے لیے اس کا اہتمام کیا جائے سنتوں کا اہتمام کیا جائے ایک ایک سنت ادا کرنے کی کوشش کی جائے سنت کو اختیار کرنا کتنا آسان ہے بتاتے رہتے ہیں کہ صرف پانی پینے کے اندر چھ سنتیں مفت ہیں نہ کوئی محنت لگتی ہے نہ کوئی وقت لگتا ہے اور اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے اللہ کا راستہ تیزی سے طے ہوتا ہے سنت کے مطابق کام کرنے سے اللہ کا راستہ تیزی سے طے ہوتا ہے اس کو اللہ کا راستہ تیز تر کرنا ہو رفتار کا گفتار کا کردار کا اگر سنت نبوی کی کرے طرح امت تو نکل جائے گا پھر اس کا سفید سب کام جو ہے اللہ تعالیٰ بنا دیں گے جو ان کے پیارے کی ادائیں اختیار کرتا ہے ان کے پیارے کی بلکہ ان کے سب سے پیارے کی ادا پیاری پیاری ادائیں ہمارے حضرت نے بھی سنت کتاب کا کیا نام رکھا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت جو پیارے سب اللہ کے سب سے پیارے ہیں سب سے بڑے پیارے کے مخلوق میں سب سے بڑے پیارے کی پیاری پیاری ادائیں اختیار کر لے گا وہ بھی ان کا پیارا ہو جائے گا اللہ کا راستہ تیزی سے طے کرنا ہے تو سنتوں کو اپنائیے ایک ایک سنت کو اپنائیے پانی پینے کی چھ سنتیں جس پڑھ کر پینا بیٹھ کر پینا پانی کو دیکھ کر پینا اور سانس لیتے وقت برتن کو منہ سے ہٹا لینا اور تب تین سانس میں پانی پینا یعنی ٹھہر ٹھہر کر پانی پینا ایک دم جانور کی طرح ایک سانس میں نہ پی لیں اور پینے کے بعد الحمد للہ کہنا اور دعا بھی پڑھ لے تو اور بھی اچھا ہے الحمد للہ ولم ہو جا کی دنوں میں دعا بھی پڑھ لے تو اور بھی اچھا ہے اللہ کا شکر بھی ادا ہو جائے گا اور مسواک کی سنت مسواک کرنے کی سنت جو ہے اتنی اہم سنت ہے اور اتنا بڑا فائدہ ہر سنت کا ایک فائدہ تو سب سے فائدہ عظیمہ یہ بتلاتا رہتا ہوں کہ ہر سنت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اللہ کی محبت عطا ہوتی ہے دلیل قرآن پاک کیا ہے فرمان فرمانے تم بول اللہ حد تک اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگ لگے کسی بندے سے اس سے بڑھ کے کیا فائدہ ہوگا اور دوسرے یہ کہ ایک سنت کا جو ہے وہ انعام یہ ملے گا جس زمانے میں سنتوں کو ترک کیا جا رہا ہو اس زمانے میں ایک سنت کو زندہ کرنے کا سوال سو شہید کے برابر ہے اللہ کی محبت ملی سو شہیدوں کا سوال ملا پھر اس کے علاوہ اس کے اور زبردست فائدہ یہ ہے اس بار کرنے کی سنت کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کو مرد وقت کلمہ نصیب ہو یعنی ایمان پر موت ہو ایمان پر کاٹنے سے بڑھ کے کون سی بڑی جگہ پھر اس کے علاوہ یہ اور بہت سارے فائدے ہیں کہ روح آسانی سے نکلتی ہے ہاں روح بھی آسانی سے نکلتی ہے نسوار کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی کہ نماز ستر درجہ اس کا ثواب پڑ جاتا ہے ایک نماز جو بغیر نسوار کے کیے پڑھی جائے گی اس اس کے مقابلے میں جو نماز نسوا کر کے پڑھی جائے گی اس کا ثواب ستر گنا اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے وہی نماز ہے وہی محنت ہے وہی وقت ہے لیکن یہ آدھا منٹ مسواک کرنے میں لگتا ہے آدھے منٹ کی محنت سے دوسری نماز کا ثواب ستر گنا بڑھ کتنی معمولی معمولی محنت پہ اور اہتمام پہ اللہ تعالیٰ کس قدر بڑے بڑے انعامات دے رہے ہیں اس کا تو اندازہ صحیح معنوں میں آخرت میں ہوگا جب ایک ایک چھوٹے چھوٹے عمل پہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا بڑا عطا فرمائے لوگ یہ جب پتہ اندازہ ہوگا تو اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا ابھی اسی زندگی میں ہم قدر کر لیں سنتوں کی سنتوں کی کتاب کا مطالعہ کرتے رہیں تکرار کرتے رہیں گھر والوں کے سامنے پانچ منٹ اگر ہم پڑھ لیا کریں ایک موقع کی سنتیں جیسے سونے کی سنتیں دعا پڑھ کے سونا سوتے وقت جو ہے بغول جو بجلیاں چل رہی ہیں کیونکہ چراغ کو بجانے کی سنت ہے پہلے زمانے میں چراغ ہوتے تھے ہم جو ہے تو بجلی کے رہے ہیں اس کو دیکھ لینا دروازوں کو چیک کر لینا کنڈی وغیرہ لگانا دیکھو بھال میں دنیا کا بھی فائدہ ہے لیکن سنت کی سنت ہے سنت کی نیت سے کام کریں فائدے کو بہت مل جائیں ایسے ہی دانی کروٹ پہ لیٹنا اور سونے سونے سے پہلے کچھ تصویرات کر لینا جیسے تصویر خاتمہ کر لینا اور معاوضہ سورہ طلب اور سورہ ناز اور سونے کی دعا پڑھ لینا گزبار ہو سکے تو باوضو ہو جائے بہت اچھی بات ہے جتنی سنتوں پہ ہو سکے عمل کریں ساری رات کی عبادت کا سوال اور ہمارے حضرت والا نے دعوت کرتا تو پھر سونے کی دعا پڑھ لی سنتوں پہ عمل کر لیا ساری رات اللہ تعالیٰ کے انوار معیت ساتھ اللہ تعالیٰ کے انوار کی معیت رہتی یہ اللہ اللہ کو یاد کر کے سویا ہے اللہ کا ہو کے سویا ہے بس ساری رات اللہ کی معیت کے انوارات اور ہمارے حضرت نے فرمایا بات کے مخلوق میں ابھی تازہ مل ہو جا سکتا مخلوق میں اس طرح سے جینا کہ خالق پاک خوش رہے مخلوق میں اس طرح سے جینا کہ خالق پاک خوش رہے یہ اسلام یہ اسلام ہر وقت یہ فکر اور یہ جستجو ہے کہ خالق پاک ہم سے خوش ہیں ناراض ہوں یہ ہے اسلام تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب کرتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اب وہاں پہنچنے کے بعد حیدرآباد پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ ہم تو غلط ٹرین میں بیٹھے گئے اب وہاں جا کے پریشان ہو گئے ہوں کہ یہاں سے تو کوئٹہ کی کوئی ٹرین مل نہیں جاتی اب آپ ایرت میں پہنچنے کے بعد وہاں سے تو کوئی ٹرین دنیا میں واپس نہیں آئے گی اس لیے بھائی پہلے پوچھنا ہے پھر کرنا ہے اور کرنے کے بعد تو بتانا پوچھنا سب برابر ہے وہ اطلاع ہے اطلاع کو لے کے شہر کیا کرے گا سوائے جل جل گھومنے کے اس کو گزر گیا تو اب اس کو سن کے ہم کیا کریں بھائی سوا دل جلانے کے اور کیا تو یہ ایسا نہ ہو کہ بھائی ہم جو ہے وہ کام ہم سمجھتے رہے کہ ہم چل رہے ہیں اللہ کے راستے میں اور ہم چل بھی نہیں رہے تو یہ تو پھر خطرناک بات ہے اب اس میں ایک ہی طرف کا معاملہ نہیں ہے بلکہ شہر کی ذمہ داری ہے شہر پکڑا جائے خدا پرانا کہ آپ نے کیوں نہیں بتایا آپ نے ہمارے بندے کو کیوں نہیں بتایا ہم کو شیخ کی گردن نہ بھی جائے چلو آ جاؤ مرید کی تو چھٹی ہو جائے گی بھائی کیونکہ شیخ نے تمہیں بتایا نہیں تم تو جاؤ جنت اور ہم اس سے ابھی طرح سمجھتے ہیں اللہ پاک رحم پھر وہاں تو سب برابر ہوں گے کیا شیخ اور کیا مرید وہاں تھوڑی الگ الگ شیخ صاحب اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوں جب حساب کتاب ہو جائے گا پھر اس کے بعد کہیں جاتے جیسا جس کا معاملہ ہوگا وہ اس کو ویسا ملے گا وہاں جا کے تھوڑی ہی کوئی یہ شیخ صاحب ہیں یہ پوری صاحب ہیں ان آپ ادھر کھڑے ہو جائیں آپ ادھر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھی تھا ایک دفعہ کہ بہت سے خلفا قیامت کے دن ایسے ہوں گے اللہ حفاظت فرمائے فرمایا تھا کہ بہت سے خلفا ایسے ہوں گے جن کی مشقیں کسی بھی ہوں گی اور بہت سے غیر خلفاء ایسے ہوں گے جو مشق کے ٹیلوں پہ عیش کر رہے ہوں گے خلافت کوئی سرٹیفکیٹ تھوڑی ہے کہ بس اس کو خلافت مل گئی شیخ بن گیا تو اس کی نجات ہی نہیں جاتی کیا معلوم حضرت حاضی صاحب ہمارے رحمت علیہ فرماتے تھے کہ میں اس لیے جلدی مرید کر لیتا ہوں یہ سوچ کر مرید کرتا ہوں کہ اگر مجھ پر اللہ کا فضل ہو گیا تو میں اللہ سے التجا کروں گا کہ اللہ اس نے میرا ہاتھ آپ کی خاطر سے پکڑا تھا مرید نے اللہ آپ اس کی بھی فضل فرما دی اور اگر میرے مرید پر فضل ہو گیا تو وہ کہے گا کہ اللہ یہ میرے میرے شہر تھے آپ نے مہربانی فرما کے اس لیے بیت کر لیتا جی وہاں تو کچھ پتہ نہیں بھائی وہ مالک یوم الدین مالک ہے وہ جس کو چاہے پکڑ لے جس کو چاہیں لے یہ تھوڑی ہے کہ شہر تو نکل جائے گا اور وہ مرید کچھ پتہ نہیں ہے بھائی شہر کو پکڑا جا سکتا ہے کہ تم نے کیوں نہیں بتایا کسی مسئلے کے اندر زیادتی ہو گئی پکڑ ہو سکتی ہے کیوں سخت بات بتلائی ہمارے بندے کو کیوں مشکل میں مبتلا کیا جبکہ نرمی کا راستہ تھا سختی کیوں کری یہ اللہ پکڑ سکتے ہیں ایسی نرمی کر ڈالی ضرورت سے زیادہ وہاں پکڑا جائے پکڑا جا سکتا ہے کہ تم نے کیوں اتنی زیادہ ڈھیل دے دی یہ تو ہمارا اتنا سخت مسئلہ ہے تو بتا دیا اتنی نرمی کیوں کر دی یہ تو شہر کے لیے راستہ کل سراد کا راستہ ہے بھائی ایسا ایسا بہت ہنسی مذاق نہیں ہے اس لیے بھائی اصولوں کو سیکھیں ہم دین کو سیکھیں تب جا کے کام بنے گا اور آداب شیخ نام ہے نا اس کا حقوق اور آداب ہے نا حقوق اور آداب شیخ نہیں حقوق شیخ اور آداب حقوق شیخ اور آداب جی جی سب کو آپ ہاں، اس کے پاس ہو بولنا ہی